بنانے کے لیے ہوئی ہے قرآن اس لیے اترا ہے کہ جانور کی زندگی سے نکل کر انسان بن جائے احادیث مبارکہ اس لیے ہیں کہ جانوروں کی زندگی سے نکل کر انسان انسان بن جائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو انسان شکل میں انسان تھا لیکن اخلاق میں حیوان تھا بلکہ حیوان سے بدتر تھا الائی کا کل انعام بلحم وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا تھا اس کا حال یہ تھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو مار دیا کرتا تھا ظاہر سی بات ہے کہ یہ جانور سے بھی بدتر ہوا اس لیے کہ جانور کو بھی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے کوئی جانور دنیا میں ایسا نہیں ہوگا کہ جسے اپنی اولاد سے محبت نہ ہو لیکن انسان جانور سے بدتر تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو مار دیا کرتا تھا حتیٰ کہ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتا تھا اور تاریخ میں اور روایات میں اس کے واقعات بھرے پڑے ہیں امام بیحقی رحمت رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی کہ ایک صحابی ایمان لائے اور بادل ایمان حضرت کے پاس آ کر رونے لگے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حبیب میری زندگی کا ایک واقعہ مجھے بہت رلاتا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ میں سیریا اور شام کے سفر پہ جا رہا تھا اور میری بیوی حاملہ تھی میں اپنی بیوی کو یوں کہہ کر گیا کہ تیرے پیت میں جو بچہ ہے اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی تربیت کرنا اور اگر لڑکی پیدا ہو تو مجھے قطان ضرورت نہیں میرا انتظار بھی نہ کرنا تو دفن کر دینا میں یہ وسیعت و نصیحت کر کے چلا گیا اس زمانے کے سفر دو چار دس دن مہینہ دو مہینے کے نہیں ہوتے تھے لمبی لمبی مدتوں کے سفر ہوتے تھے کام نو سال کے بعد واپس آیا تو میرے گھر میں ایک چہچہاتی بیٹی ہے میں پانی مانگتا ہوں وہ پانی دیتی ہے میں کھانا مانگتا ہوں وہ کھانا دے رہی ہے وہ کام کر رہی ہے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ خوش نصیب کوئی ماں باپ ہے کہ جس کو باسلی کا لڑکی ملی ہے تو بیوی نے ایک دو دن تو راز چھپایا اور پھر یوں کہا کہ برا نہ مانے یا بھی کی بیٹی ہے آپ مجھے حاملہ چھوڑ کر چلے گئے تھے مجھے لڑکی پیدا ہوئی میری مامتا کیسے گوارا کرتی کہ میں اسے مار دوں اور اپنے ہاتھوں سے دفن کر دوں یہ میری مامتا اور محبت کے خلاف بہت مشہور میرے بھائی یہ جملہ ہے کہ ماں سانپ کو جنم دیتی ہے تو اسے بھی دودھ پلاتی ہے ماں کی محبت تو ماں کی محبت ہے وہ اگر سانپ کو جنم دے تو اسے بھی دودھ پلاتی ہے لیکن مجھے ایک اشکال ہمیشہ سے رہا کہ ماں کے اوپر تو بے شمار نعتیں اور نظمیں بنائی گئی باپ پر کوئی نعت اور نظم نہیں بنائی جاتی حالانکہ ماں کا بھی اتنا ہی مقام ہے اور باپ کا بھی اتنا ہی مقام ہے تو ماں کے اوپر تو بے شمار نعتیں پڑی جا رہی ہے اور باپ کے اوپر کوئی نعت نہیں پڑی جا رہی ہے وہ کسی صاحب نے اچھا جملہ کہا کہ ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے یہ حدیث شریف کا مضمون و مفہوم ہے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے دروازہ کھلے گا تو جنت میں جاؤ گے دروازہ ہی نہیں کھلا تو جنت میں کیسے جاؤ گے معلوم ہوتا ہے کہ باپ کی تعظیم اور تقریم بھی ہونا چاہیے جہاں بخاری شریف میں یہ روایت آئی کہ نبی علیہ السلاط والسلام سے سوال کیا گیا کہ کس کی خدمت افضل ہے حضرت نے فرمایا ماں باپ زندہ ہے فرمایا ہاں فرمایا ماں کی خدمت کر پھر فرمایا ماں کی خدمت کر پھر فرمایا ماں کی خدمت کر اور چوتھی مرتبہ فرمایا باپ کی خدمت کر حافظ ابن حضر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ محدث سے کبیر ہیں بخاری شریف کے اعلیٰ درجے کے شارے ہیں وہ اس روایت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ماں کا نام تین مرتبہ لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ماں تین مصیبتیں جھیلتی ہے اس میں ماں اکیلی ہے باپ شریک نہیں ہے پہلی مصیبت حمل کی مصیبت جس میں ماں اکیلی ہے باپ شریک نہیں دوسری مصیبت ولادت کی مصیبت اس میں ماں اکیلی ہے باپ شریک نہیں ہے تیسری مصیبت اپنے خون کو دودھ بنا کر پلانے کی مصیبت جس میں ماں اکیلی ہے باپ شریک نہیں ہے تو ان تین مصیبتوں کے اندر ماں اکیلی ہے اور یہ پہلی چیزیں ہیں ابتدائی چیزیں ہیں اس لیے ماں کا نام تین مرتبہ لیا چوتھے نمبر پر تعلیم و تربیت کا نمبر ہے اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری باپ کی ہے اس لیے چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا نام لیا حبی صاحب نے وہاں لکھا ہے فرمایا فت الباری کے اندر کہ خدمت کے اعتبار سے ماں افضل ہے اور تعظیم کے اعتبار سے باپ افضل ہے خدمت ماں کی خوب کریں تعظیم باپ کی زیادہ کریں عظمت کے لائق اور عظمت کے زیادہ مناسب یہ باپ ہوا کرتا ہے تو بہرحال خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھ کو یہ بتایا کہ آپ جو چھوڑ کر گئے تھے مجھے لڑکی پیدا ہوئی میری مانتا نے اسے گوارا نہیں کیا کہ میں اسے دفن کروں میں نے اس کو بڑا کیا تربیت کی اس کی اچھی پرورش کی ہے صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے جیسے ہی سنا بس میرے تیور بدلے مجھے غصہ آ گیا کہ میرے گھر میں لڑکی آئی کہاں سے چند دنوں تو میں نے صبر کر لیا لیکن جب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور محلے کے جوان اور محلے کے دوست و احباب مجھے تانا دینے لگے کہ تیرے گھر میں بیٹی ہے اور تو سکون سے رہ رہا یہ کیسے تو برداشت کر رہا ہے میں ان تانوں کو برداشت نہیں کر سکا ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا چلو میں بیٹی کو ذرا تفریح کے لیے لے چلتا ہوں لے گیا اور جنگل میں پہنچا اور کھدا میں نے تیار کر رکھا تھا بس میں نے اپنی بچی کے بال پکڑے اور پاؤں باندھے اور قبر میں زندہ اتار دیا اور وہ کہتی رہی کہ یا آبی یا آبی یا آبی میرے باپ میرے باپ لیکن میں نے ایک نہیں سنا اور میں نے اوپر سے بند کر دیا اور کان لگا کر سنتا رہا کہ جب تک اس کی آواز بند نہیں ہو جاتی وہاں تک میں یہاں بیٹھوں گا جب اس کی آواز بند ہو گئی تو مجھے یقین ہوا کہ اب وہ مر چکی ہے تب میں وہاں سے رخصت ہوا اب اللہ نے مجھے ایمان دیا وہ واقعہ مجھے بہت رلاتا ہے واقعتا دردناک واقعہ تھا نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے حضرت بھی رو پڑے اور حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے واقعہ تو ہے ہی رونے کا لیکن الاسلام اسلام و ماں کا نا قبل ہو اسلام نے تیرے ماں قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تیرا وہ گناہ معاف ہو گیا جو قتل کا گناہ تھا اس کو حق تعالی شاہ نے معاف کر دیا میں یہ ایک واقعہ ہے ورنہ تاریخ میں بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ جانور سے بدتر زندگی گزار رہے تھے حیوان سے بدتر زندگی گزار رہے تھے بھلا کوئی اپنی بیوی کو بھی جلاتا ہوگا وہ بیویوں کو جلا دیا کرتے تھے کوئی بیویوں کا نیلام کرتا ہوگا وہ بیویوں کا نیلام کر دیا کرتے تھے کوتھیوں پر ماؤں کو بیچا جاتا تھا یعنی عجیب طرح کی ان میں جہالت تھی اور معمولی مسئلے پر جو ان کی لڑائی شروع ہو جاتی تھی تو جانور بھی لڑتا ہے تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ اگر دو دو جو ہے بیل اور دو سانج کو سامنے کر دیا جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ لڑیں گے تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ ان کی لڑائی کا حال یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ شریف تشریف لائے ہیں تو مدینے میں اوس اور خزرس کے درمیان جو بعد میں انصار کہے گئے جو لڑائی ان کے درمیان تھی جس کو جنگ بواس کہا جاتا تھا یہ لڑائی ان کے درمیان ایک سو بیس سال سے چل رہی تھی اور ہر مرنے والا وسیعت کر کے جاتا تھا کہ اس نے مجھے مارا ہے تو بدلا لینا اور, اور بات کیا تھی لائن میں پانی پلانے کا جانوروں کا مسئلہ تھا ایک آدمی نے اپنی اونتنی کی باری پیچھے تھی اس کو آگے کر دیا اسی پر لڑائی شروع ہوئی صرف اسی مسئلے پر ایک سو بیس سال تک وہ لڑتے رہے آپ انداز لگائیں کہ جانور سے بدتر وہ تھے یا نہیں قرآن نے اسی لیے کہا الا قتل انعام بلحم ازل ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے سدھارنے کے لیے تربیت کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی علیہ السلاۃ وسلام نے محنت کو شروع فرمایا تنہ تنہا اکیلا ہے وہ اور اکیلا ایک, ایک اکیلا کھڑا ہے اور اسلام کے پرچم کو لے کر کے چل رہا ہے تنے تنہا اور اس کی محنت جو شروع ہوئی تو ابتدا میں کچھ لوگ آپ کے ساتھ چلے جو بچوں میں علی ہے اور عورتوں میں خدیجہ ہیں اور بڑوں میں ابو بکر صدیق ہیں اور غلاموں میں زید ہیں یہ تو ترتیب کے اعتبار سے کہہ دیا گیا ہے ورنہ اصل اصول حضرت پر پہلے ایمان لانے والی خدیجت القبرا ہے اصل اصول تو خدیجت القبرا ہے اس لیے کہ روایت میں یہ ہمارے عزیز بچے جو میری برادری کے ہیں جو طلبا ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وہی کو لے کر تشریف لائے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق السان امن علق اقرا ورب الاکرم الذی علم عالم علم الانسان ما السان عالم اس کو لے کر جب تشریف لائے ہیں تو اس موقع پر سب سے پہلے اپنے اس واقعے کو خدیجت القبرا کے سامنے رکھا اور پوری ڈیٹیل بتائی پوری تفصیل بتائی کہ میں گارے ہیرا میں تھا اور اس طرح پورے صاحب تشریف لائے اور مجھے زوروں سے دبایا اور تین مرتبہ دبایا اور پھر مجھے یہ آیات دی یہ قرآن دیا اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں مجھے میری ذات پر خطرہ ہے لقد خشی تو اعلیٰ نفسی مجھے میری ذات پر خطرہ ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں اس موقع پر سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو تسلی دینے والی کوئی اور نہیں ہے یہ القبرا ہی ہے جنہوں نے تسلی دی اور فرمایا کل ہرگز ہر گز میں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیوں ان نقل تسیل الرحیم و تقسیب القل و تحمل المعدوم و ضعیف و تعین والا نوائب الحق نماز کا بیان نہیں روزوں کا بیان نہیں زکوٰۃ کا بیان نہیں حج کا بیان نہیں عمروں کا بیان نہیں اخلاق حسنا کا بیان ہے ان نقل تسیل الرحیم آپ رشتہ داروں سے سلا رحمی کرنے والے وہ توین والا نوائب الحق حق کے خاطر لڑنے والے وہ تقری ز ضیب مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے اور آپ گرے پروں کو اٹھانے والے اخلاق حسنا کو بیان فرمایا اور یہ اخلاق نبی کے نبوت کے بعد کے نہیں ہے نبوت تو ابھی آج ملی ہے اور خدیجہ جو اخلاق بیان کر رہی ہے وہ نبوت سے پہلے کے اخلاق آج کے اخلاق نہیں ہے آج نبوت ملی ہے تو آج تھوڑے ہی یہ اخلاق آ گئے یہ اخلاق تو بہت پہلے سے آپ میں چلے آئے معلوم ہوتا ہے اخلاق نبوت سے پہلے کے ہیں یہیں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اخلاق حسنا کو اپنانے والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے آج ہماری تصدیق کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ صرف اور صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے سفی اول میں نمازیں بھی پڑھی اور ہم نے تحجد بھی پڑھی اور ہم نے عمروں پر عمرے کیے لیکن اخلاق حسنہ ہم میں سے ختم ہو چکے رشتہ داروں کے ساتھ مسائل دیکھو تو توتے ہوئے معاملات ہمارے دیکھو تو کہیں کسی غریب کا مکان ہڑپ کر لیا کہیں کسی بیوہ کی زمین ہڑپ کر لی بناوتی سرٹیفکت اور دستاویز بنا کر کے ناحق زمین کو لے لیا کسی معذور اور مجبور کے مکان کو جو دس لاکھ کا تھا میں نے پانچ لاکھ میں اس کو پڑھانے کی کوشش کی علامہ الحسن لال کائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی الکتاب کے اندر ایک روایت نقل فرمائی مایوز من خلق حسن او کما کال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن تیری نیکیوں کا پلرا اگر تجھے وزنی کرنا ہے اور گناہوں کا پلرا اگر جھک گیا اور نیکیوں کے پلرے کو جھکانا ہے تو نبی فرماتے ہیں تیرے اخلاق حسنا سے جھکایا جائے گا مایوز آؤ فلمیزان حسن خلق حسن سے جھکایا جائے گا یہاں نبی نے نہ نماز کا تذکرہ کیا نہ روزوں کا تذکرہ کیا نہ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا نہ حج کا تذکرہ کیا نہ عمروں کا تذکرہ کیا کرنسی کا بدل جانا یا مسائل کا آنا یا مسلم پرسن اللہ کے مسائل کا اٹھنا یا حالات اور ظلم کے مسائل کا اٹھنا پہلے فیصلہ اوپر ہوتا ہے پھر زمین والا فیصلہ کرتا ہے پہلے فیصلہ تو اوپر ہوتا ہے پھر زمین والا فیصلہ کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے فیصلے بعد کے ہیں پہلے احکم الحاکمین کا فیصلہ ہوا ہے اب کہہ دیجئے اس احکم الحاکمین کو کہ تو نے کیوں کرنسی بدل دی اس رب العالمین کو کہہ دیجئے کہ کیوں تو نے ہمارے سمان سول کورٹ کے مسئلے کو کھڑا کر دیا وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تمہارے اخلاق اخلاق حسنا پامال ہوں گے تو اللہ کہتا ہے کہ پھر میں دنیا میں ظلم کی چادر کو پھیلا دوں گا پھر ان لوگوں کو تمہارے اوپر دشمن بنا دوں گا جو کل کو تمہارے ساتھ تھے وہ آج تمہارے دشمن بنے گی اخلاق حسنا میرے بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا ہے نماز کو بہت اہمیت دی یقیناً نماز بڑی اہم روزوں کو بڑی اہمیت بہت اہم نماز نماز اہم روزہ اہم زکات اہم حج اہم عمرہ اہم لیکن اخلاق حسنا بھی بہت بڑا شعبہ ہے بہت بڑا شعبہ ہے اخلاق حسنا اور اسی میں میری اور آپ کی گراوت ہے ہم نے خود دیکھا ہے سفے اول میں نماز پڑھنے والوں کو کہ اس کا حال یہ ہے کہ جب معاملات کے مسائل آ جاتے ہیں تو وہ معاملات کو پس پست ڈال دیا کرتا ہے اخلاق کو ایک طرف ڈال دیا کرتا ہے کسی جگہ میں صلح میں پہنچا طلاق کا مسئلہ تھا جھگڑا تھا طلاق ہو چکی تھی اور میں لڑکی کے اولیاء کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو جو مسئلہ ہو گیا وہ ہو گیا اب تم شریعت کے مطابق تین مہینے کی عدت کا خرچہ لے لو شریعت متحرہ نے تمہیں اتنا ہی مقلب بنایا ہے اگر تم نے شریعت پر عمل کر لیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ شان ہو ہماری بیٹی کے لیے دوسرا راستہ نکال دے گا اچھا شوہر عطا کر دے گا دوسرا نکاح ہو جائے گا اس لیے کہ سنت رسول پر چلتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے میں نے ان کو بہت سمجھایا وہ کہہ رہے تھے ان کا ڈیمانڈ تھا کہ میں دس لاکھ روپے لوں گا میری بیٹی کو طلاق دیے میں دس لاکھ یہ کسی ایک کا واقعہ ہے لیکن مجمع میں بھی کتنے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے عورتوں کے ذریعے سے اس طرح وصول کیا ہوگا فلاں ورب بھی کلا آئی منہ حق کا حقیموں کا فیما شجرا بہنا ہوں ثم لا انفسهم حرجا مما قضيت و تسليما اللہ کہتا ہے تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اپنے مسائل کو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع نہ کریں اور جو فیصلہ آوے فیور میں یا خلاف میں وہ وسلم و تسلیمہ مکمل اس کو تسلیم کر لے عورتوں میں حل کرنے کے بجائے تمہارے داویل میں دار القضا ہے دار لکھتا ہے اپنے مسائل کو ان علماء سے ان مفتیان سے ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے ہم ان لوگوں سے حل کریں گے جو ہمارے دین کے دشمن ہیں جو ہماری شریعت کے دشمن ہیں ہم ان سے اپنے مسائل کو حل کریں گے بہرحال میں ان کو سمجھاتا رہا سمجھاتا رہا مجھے ان کا جملہ سنانا ہے انہوں نے مجھے جو گجراتی میں جملہ کہا انہوں نے مجھے کہا مول صاحب شریعت تیل لینے گئی میں تو جا کر رہوں گا میں نے کہا کلمہ پڑھی آپ اس لیے کہ آپ نے شریعت کی توہین کی ہے آپ نے قرآن اور حدیث کی توہین کی ہے جو مسلمان اتنی گراوٹ پر اترا ہوا ہو اس کے لیے یہ فیصلے نہ ہو تو کون سے فیصلے ہوں ہم دوسروں کو کیا روئے ہمیں تو اپنوں کو رونا ہے ہمیں اپنی ذات کے اوپر رونے کی ضرورت ہے دوسروں کے اوپر تو ہم بعد میں روئیں گے ہمیں اپنی ذات کے اوپر رونے کی ضرورت ہے یقیناً ہمیں حکومت سے مطالبہ کرنا ہے کہ آپ ہمارے ہمارے ہمارے پرسنل مسائل کے اندر کسی قسم کی ترمیم نہ کریں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل میں ترمیم ہو اور میں نے جگہ جگہ ایک بات کہی ہے کہ ہمیں مذہبی رہنے دو ہم حکومت وقت سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں مذہبی رہنے دو اس لیے کہ جو مذہب کا وفادار ہوگا وہ ملک کا بھی وفادار ہوگا اور جو مذہب کا غدار ہوگا وہ ملک کا بھی غدار ہوگا ہمیں مذہبی بن کر رہنے دو ہمارے مذہب کے اندر چینج چینجنگ لانے کی کوشش نہ کرو ہمیں اس طرح بدلنے کی کوشش نہ کرو لیکن جہاں حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں وہاں خود مسلمانوں کو بھی تو اپنی شریعت کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے وہ لطیفہ بہت مشہور ہے کہ غیر مسلم کابت اللہ کی طرف بیٹھ کر پیشاب کر رہا تھا تو ایک مسلمان وہاں سے گزرا ایک لات ماری نالا ہے کہیں کا ہمارے قبلہ کی طرف پیشاب کر رہا ہے حیا نہیں آتی تجھے اس نے کہا بابا جی معاف کیجیے بابا جی معاف کیجیے اب سے میں ایسا نہیں کروں گا دو چار دن کے بعد وہی مسلمان کعبہ کی طرف بیٹھ کر پیشاب کر رہا تھا وہ غیر مسلم گزرا اس نے کہا بابا جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ کعبہ محترم ہے اس کی طرف پیشاب نہیں کرنا چاہیے اس دن تم نے مجھے مارا تھا یہ آج تم کیا کر رہے ہو تو کہا نالب میرا قبلہ ہے میں جو چاہے کروں ہم غیروں کو یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہم نے خود اپنے اسلام کے ساتھ کیا طریق اپنایا ہے ہم نے خود شریعت کے ساتھ کیا طریق اپنایا ہے ہم نے خود قرآن کے ساتھ کیا طریق اپنایا ہے ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لائف اور مبارک زندگی کے ساتھ ہم نے کیا طریق اپنایا ہے اس کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے ان کن تم تو اللہ فت کبھی یہ اللہ ہوکم دنو بکم فرمایا اللہ کی محبت اگر تم لوگ چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کر لو اتنا بڑا نبی ہے اتنا بڑا نبی ہے اتنا بڑا نبی ہے اتنا اونچا مقام ہے اتنا اونچا مقام ہے اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کو نبی کی اتباع میں چھپایا اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو اس کی اتباع کرو ابھی یہ بچہ جب اشعار پڑھ رہا تھا تو بہت سارے مضامین خیال میں گھوم رہے تھے کبھی کوئی حدیث آ رہی تھی کبھی کوئی روایت آ رہی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ اور آپ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا ہے بس آپ کا مقام تو ہم کیا سمجھے علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں محدث سے کبیر ہیں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشکال کیا ہے فرمایا کہ اللہ نے جب دنیا والوں کو حکم دیا لیکن میں اس بچے سے بھی گزارش کروں گا کہ ذرا بیچ میں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بول لیتا نبی کا نام آیا تھا تو ایک مرتبہ اس کو بھی تو بول لیتا صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ جمہور نے لکھا ہے کہ مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے بار بار پڑھنا سنت ہے لیکن امام تہاوی کہتے ہیں کہ بار بار پڑھنا واجب ہے مجلس میں جتنی مرتبہ نبی کا نام آئے اتنی مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسباب ہوا اوقات ہوا جب وقت آتا ہے تو نماز آتی ہے وقت سبب ہے نماز کا تو جب جب وقت آتا ہے تب تب نماز آتی ہے تو جب جب نبی کا نام آئے گا سبب آ گیا تو مسبب بھی آئے گا یعنی درو شریف کا پڑھنا واجب ہوگا یہ حضرت امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے بہرحال تحاوی کے متعلق میں کہتا ہوں بیرستر احناف ہے امام حضرت احناب کی طرف سے بیرستر ہے سپریم کورٹ کا بیرستر ہے یہ حضرت امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ مضامین میں بہت طول دیا ہے لیکن پڑھنے میں مزہ آتا ہے اس لیے کہ امام تحابی عشق لیے ہوئے اور جس کی کتاب میں عشق ہوتا ہے اس کی کتاب کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جب امت پر اللہ نے یہ حکم اتارا یا الذین الدین صلو سلو علیہ وسلم و تسلیمہ ایمان والو میرے نبی پر درود و سلام بھیجو تو روایتوں میں ہے کہ صحابہ دوڑتے دوڑتے حضرت کے پاس آئے فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو سمجھ میں آتا ہے آپ پر سلام علیکم یا رسول اللہ لیکن سلام کیسے آپ پر قرآن نے تو ہم کو سلاد کا بھی حکم دیا سلو تو سلاد آپ پر کیسے بھیجے کہیں آپ کھانے کا سلاد نہ سمجھ لینا کہ جو کچومر کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے وہ سلاد مراد نہیں ہے سلاد ہے تا ہے عقیر میں یہ سلاد ہے وہ سلاد ہے فرمایا کہ آپ پر سلاد کیسے بھیجے تو حضرت نے کیا فرمایا اللہ مسل محمد وعلی علیہ محمد کما صلی تعالی تعالیٰ درود ابراہیم بتایا یہ درود ابراہیم میں سلام نہیں ہے سلاد ہے صرف صلی علی محمد ولا علی محمد صرف سلاد ہے سخاوی اس پر سوال کرتے ہیں اللہ محمد علی محمد کا معنی کیا ہوا اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی تو معنی ہے اللہ نے ہم کو کہا یا الدین آمنو سلو اے ایمان والو تم رحمت بھیجو اور ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ صلی اللہ محمد اے اللہ تو رحمت نازل فرما تو آیت پر عمل کہاں ہوا یہ اشکال ہوتا ہے اس آیت کے اوپر کہ آیت پر عمل تو ہوا نہیں اس نے ہم کو کہا پھر ہم نے اسی کو کہہ دیا سخاوی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں امت نے جب نبی کو پوچھا کہ آپ پر سلاد کیسے بھیجے تو نبی علیہ السلام نے ہم کو بتایا اللہ صلی اللہ محمد اللہ کے حوالے کرو وہ رحمت اتارے گا تو اب ہم حضرت سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کو حکم دیا ہے اللہ نے تو آپ ہم کو اللہ کے حوالے کیوں کرواتے ہیں تو نبی کو بزبان حال یہ جواب ہوگا کہ بھائی میں جو کچھ بولتا ہوں وہیں سے لے کر بولتا ہوں میں نے جو تمہیں اللہ محمد صلی اللہ محمد سکھایا وہ بھی وہیں سے آیا تو اب اب اللہ کو سوال کریں گے کہ جب تو ہی اتارنے والا تھا تو پھر ہمیں کیوں حکم دیا تھا یا الدین آمن سلو تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب ملا کہ میرے میرے پیغمبر تیری امت تجھے سلاد پوچھنے کے لیے آئی ہے تو تیری امت کو بتا دے میرے حوالے کرے اس لیے کہ تیری امت تیرا مقام نہیں جانتی تیری شان کے مطابق رحمت نہیں بھیج سکتی میرے حوالے کر میں تیری شان کے مطابق اتاروں گا اس لیے فرمایا کہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ تو رحمت نازل فرما اچھا جب اللہ ہی نازل کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا ملے گا ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہم نے تو الفاظ کہہ دی اللہ کو دعا کر دی کہ اللہ تو رحمت نازل فرما تو ہمیں کیا ملے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بھی ملے گا اگرچہ تم نے الفاظ کہے تم نے دعا کر دی رحمت تو وہی برسائے گا تمہیں کیا ملے گا فرمایا دس گنا معاف ہو جائیں گے دس درجات بلن ہوں گے اور نبی کی قربت نصیب ہو جائے گی اللہ کے نبی کی قربت نصیب ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ اذان کے بعد کی دعا پر ایک سوال ہوتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں جو دعائیں سکھائی گئی رب رباد دعوت تام و سلاۃ القاع محمد محمد وسیلہ آفو مقام محمودہ مقام محمود کی تفسیر علماء جانتے ہیں کہ مقام محمود سے مطلب شفاعت قبرا ہے جو قیامت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ دینے والا ہے وہ ہے مقام محمود حضرت ہی سفارش کریں گے کوئی اور سفارش نہیں کر سکتا ہے اسی لیے آدم بھی منع کریں گے نوح بھی منع کریں گے صالح بھی منع کریں گے موسا بھی عیسیٰ بھی علیہ السلاط وسلام سب منع کر دیں گے اگر شفاعت قبرا کوئی کرے گا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے متعلق روایت میں ہے نفسی نفسی اور حضور فرمائیں گے امتی امتی سوال یہ ہے کہ اللہ نے مقام محمود تو آپ کو دے ہی دیا بھائی مقام محمود تو آپ کو دے ہی دیا ہے قیامت میں سفارش آپ ہی کرنے والے ہیں تو پھر دنیا میں ہمارے پاس دعا کیوں کرا رہے ہیں وباس مقام محمود ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرما جو چیز مل چکی ہے اس کی دعا کی کیا ضرورت رہی سخاوی نے اس کا بھی جواب دیا کہ اگرچہ اللہ نے تو آپ کو مقام محمود دے دیا لیکن تمہارے پاس اس لیے دعا کرائی جا رہی ہے تاکہ تمہیں نبی کا قرب نصیب ہو جائے دنیا میں میں یوں کہوں کہ مولوی صاحب میں تمہارا نام لے کر دعائیں کرتا ہوں تو تمہارے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے یا نہیں جب نبی کے لیے ہم دعا کریں گے تو اللہ نے تو دے ہی دیا ہے لیکن ہمیں نبی کا قرب نصیب ہو جائے گا آپ کی سفارش نصیب ہو جائے گی اور آپ ہمیں انگلی پکڑ کے لے چلیں گے جنت کی طرف اس لیے ہمارے پاس اذان کے بعد دعا کروائی گئی بہرحال وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچا مقام بہت اونچا مقام بہت اونچا مقام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فت الملحم شر مسلم میں ایک بات لکھی ہے فرمایا کہ جب مقام محمود آپ کو مل چکا شفاعت قبرا آپ ہی ہے اور آپ خود بیان کر کے گئے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی یہ سفارش نہیں کر سکتا لبا الحمد یوم القیامت ولا فخر تعریف میں کروں گا اللہ کی اور اسی وقت اللہ تعریف القا کرے گا اور پھر اللہ مجھے میں سجدے میں جاؤں گا عرفا راست سر اٹھاؤ سر توتا مانگو تمہاری مانگ پوری کی جائے گی وشفا تو شفا سفارش کرو میں سفارش کو قبول کروں گا تو مقام محمود جب آپ کو مل چکا ہے تو قیامت میں اللہ جل شان ہو پہلے آدم کے پاس ہم کو کیوں بھیجے گا نو کے پاس کیوں بھیجے گا صالح ابراہیم موسا عیسا کے پاس کیوں بھیجے گا پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں بھیج دے گا یہ بہت بڑا سوال ہے اس روایت کے اوپر علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ حق تعلی شان ہو قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی کا مقام بتانا چاہتے ہیں اس لیے کہ سیدھے اگر حضور کے پاس بھیج دیں تو شاید اگلی امت کا کوئی فرد کوئی امتی وہ یوں کہہ دے کہ اس میں کیا ہوا میں موسا کے پاس جاتا تو میرا نبی بھی سفارش کر دیتا میں عیسا کے پاس جاتا تو میرا نبی بھی سفارش کر دیتا میں صالح کے پاس جاتا تو میرا نبی بھی سفارش کر دیتا اللہ سب کے پاس بھیج کر کے نفی کرائیں گے اور یہ کہلوا دیں گے کہ یہ مقام اگر کسی کو ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس مقام کو واضح کرنا ہے قیامت کے دن اس لیے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس پہلے بھیجیں گے اور اخیر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے بہرحال وہ ذات اقدس اتنی بڑی ذات اتنی بڑی ذات اس ذات کے اندر اللہ نے اپنی محبت کو چھپا دیا فرمائش کی اطاعت کرو تو میری محبت ملے گی ان کن تم تو اللہ فتب یحببکم اللہ اللہ محبت بھی کرے گا اور معاف بھی کر دے گا بیا غفر رکھوں دونوں ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں میں ان سے محبت کر رہا ہوں اور میرے محبوب کو کوئی تھپڑ بھی مار دے یہ ہو نہیں سکتا میری نظروں کے سامنے میرے محبوب کو کوئی تھپڑ مار دے میری اولاد میری محبوب ہے میری اولاد کو کوئی تھپڑ بھی مار دے میں برداشت نہیں کروں گا میری بیوی میری محبوبہ ہے میری محبوبہ کو کوئی تھپڑ بھی مار دے میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں میرا بھائی میرا محبوب ہے میری بہن میری محبوب ہے میری والدہ میری محبوبہ ہے یہ سب محبت والے ہیں ہر ایک کے محبت کے مراتب ہیں الگ الگ ہیں بیوی سے اور دھنگ کی محبت ماں سے اور دھنگ کی محبت بہن سے اور دھنگ کی محبت یہ ہر ایک کے محبت کے بیٹی سے الگ دھنگ کی محبت لیکن بہرحال یہ محبت ہے کوئی میرے محبوب کو مار دے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا آج دنیا میں اللہ کے محبوبوں کو مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے سیریا سے لے کر کے فلسطین تک عرب سے لے کر کے آجم تک کوئی جگہ ایسی خالی نہیں کہ جہاں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح نہ بہ رہا ہو لیکن اللہ کی رحمت نظرتی ہوئی اترتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے سارا ہرمین رو رہا ہے ہرمین میں بیٹھ کر سارے حجا کرام رو رہے ہیں حرمین میں بیٹھ کر سارے معتمرین رو رہے ہیں حرمین میں بیٹھ کر لیکن رحمت خدا بندی اترتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کیوں نہیں آ رہی ہے اس لیے کہ اللہ نے اپنی رحمت تو رکھی ہے اتباع نبوت میں جب امت نے اتباع نبوت ہی چھوڑ دی تو ہم محبوب کہاں رہے اور جب محبوب نہیں رہے تو رحمت اترنے کا سوال بھی نہیں ہو سکتا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی اتباع پر آئیں حضرات صاحب کرام نے جس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سب سے پہلے اصل اصول آپ پر ایمان لانے والی خدیجت القبرا ہے اور آپ کے اخلاق کو بیان فرمایا اور اخلاق کو بیان کر کے فرمایا جن کے اخلاق ایسے ہو اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا ہے معلوم ہوتا ہے پہلے تو خدیجہ ہی ایمان لائی ایک عورت ہے جو ایمان لا رہی ہے اور ایک عجیب و غریب نقطہ میں آپ کو سناؤں پہلے پانچ آیتیں اقرا بسم کی اتری اس کے بعد ماں بکیا آیات جب بعد میں اتری تو حق تعالی نے جب ماں بقایا آیت کو اتارنا شروع کیا تو سب سے پہلے کلّا اتارا کلّا انسان لو ان ونا انب کا رجا سب سے پہلے کلّا اتارا اسی اقرا بسم کے ماں بقایا آیات میں کیوں خدیجت القبرا نے جب حضور نے آ کر اپنی کیفیت بیان فرمائی اپنا خوف بیان فرمایا واقعہ بیان فرمایا وہ در بیان فرمایا تو خدیجت القبرا نے تسلی دینے کے لیے سب سے پہلے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ کلّا کا استعمال کیا کلّا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اللہ قطان آپ کو ضائع نہیں کرے گا جو لفظ خدیجہ نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے استعمال کیا اللہ نے کہا تیرا پیارا لفظ میں قیامت تک قرآن میں وہی بنا دیتا ہوں کل اندل انسان لیت کا یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا یہ ہمارے شیخ کا نقطہ ہے حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری دامت بن کا تو یہ شیخ کا نقطہ ہے فرمایا کہ کلّا ایک لفظ خدیجہ کا اپنے نبی کی تسلی کے لیے استعمال کیا اس کو وہی بنایا گیا اگر امت اتباع نبوی کر کے نبی کو تسلی دے دے خدا پاک کی قسم اللہ رحمتوں کی بارش اتار دے گا شرط یہ ہے کہ امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر آ جائے ہمیں اسی کی ضرورت ہے کہ ہم اتباع نبوی پر آئیں اسی کے اندر اللہ نے اپنی محبت کو بھی چھپا رکھا ہے اسی میں اللہ نے اپنی مغفرت کو بھی چھپا رکھا ہے یہ کم اللہ ویف القم دونوں محبت بھی عطا کروں گا اور تمہیں معاف بھی کروں گا آپ نے کھڑے ہو کر جب محنت شروع فرمائی حضرات صحابہ کرام میں تو حضرات صحابہ کی زندگی قبل اسلام جانوروں سے بدتر تھی لیکن قرآن حدیث سے جب وابستہ ہوئے تو پھر عالم ان کا یہ ہوا کہ صرف انسان نہیں بنے انسان کے مقتدا بن گئے انسان کے رہبر بن گئے انسان کے امام بن گئے انسان کے پیشوا بن گئے اور قیامت تک کے لیے پیشوا بنے قیامت تک کے لیے رہبر بنے قیامت تک کے لیے بڑے بنے بہرحال میرے بھائیوں ان صحابہ کرام نے کوئی بخاری شریف نہیں پڑھی تھی کوئی مسلم شریف نہیں پڑھی تھی کوئی ہدایہ نہیں پڑھی تھی کوئی مختصر نہیں پڑھی تھی انہوں نے صرف اور صرف پڑھا تھا ایک اترنے والا قرآن اور ایک چلنے والا قرآن محمد الرسول اللہ ان کے سامنے بس یہی دو کتاب تھی ایک قرآن تھا جو اتر رہا تھا اور ایک چلتا ہوا قرآن تھا جو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کے نبی کی زندگی کو انہوں نے دیکھا آپ کیسے چلے کیسے بولے کیسے معاف کیا کیسے آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے بس یہی باتیں نبی کی زندگی میں پڑی اور نبی کا کام کیا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جسم پر محنت نہیں کی جسم پر یہ ہمارے عزیز طلبا ہیں احادیث کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں نبی نے جسم کے بعد میں تو یوں فرمایا یہ فنا ہونے والا یہ ختم ہونے والا یہ مٹنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ارشاد فرمایا کہ دنیا دنیا جو ہے پشت پھیر کر جا رہی ہے ول آخرت اور آخرت مقبلت الآخرت دنیا مد بھی رتن بل آخرت مد بھی رتن بلے کل من ہوما بنون اب میں آخرا ولا تکون دنیا فرمایا دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے فرمایا کچھ لوگ دنیا کے بھی بیٹے ہیں دنیا کے چاہنے والے اور کچھ آخرت کے بھی بیٹے ہیں آخرت کے چاہنے والے اے لوگوں تم آخرت کے بیٹے بننا دنیا کے بیٹے نہ بننا نبی کی محنت اسی پر رہی کہ جسم کوئی چیز نہیں نبی کی محنت اس پر رہی کہ صحابہ نے ایک لنگی پر بھی زندگی گزار دی نبی کی محنت اس پر رہی کہ جھونپڑوں میں بھی زندگی گزار دی نبی کی محنت اس پر رہی کہ وہ کچی مسجد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کچی مسجد تھی جس میں پانی بھی تپکتا تھا اور اور وہ زمین جو ہے وہ تو گھرا تھا اس کو پورا گیا اور پور کرنے کے بعد اس پر مسجد بنائی گئی اور کچی اینٹوں سے مسجد بنائی گئی اور اوپر جو چھت بنایا گیا وہ کھجور کے پتوں کا بنایا گیا پانی بھی اس میں تبکتا تھا بہرحال یہ سب جسم کے مسائل ہیں نبی علیہ السلام نے جسم کے بات میں فرمایا کہ یہ تو سب فنا ہونے والا ہے ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کون سا مال صحابہ خاموش رہے تو فرمایا سنو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کھایا وہ ختم جو پیا وہ ختم جو پہنا وہ پرانا ہو جائے گا جو چھوڑا وہ تمہارا نہیں تمہارے وارثوں کا ہے تمہارا کیا ہے تم نے اپنی حیات میں بینک آف آخرت میں جو جمع کرا دیا وہ تمہارا ہے آخرت کی بینک میں میرے بھائیوں میں جو ضعیف لوگ ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کس تمنا پر نہ رہو کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد میرے نام پر یہ سال ثواب کرے گی اور خرچ کرے گی کتان نہیں اپنی حیاتی میں اپنے ہاتھوں سے اپنے دھیلوں میں سے نکلے ہوئے پیسوں کو اپنے نام پر اپنے ماں باپ کے نام پر اپنے دادا دادی کے نام پر جن کے دھیلوں کی وجہ سے اللہ نے آج ہمیں دولت عطا فرمائی جن کے کھیتوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دولت عطا فرمائی جنہوں نے پیاز اور جواری کے روٹلے کھا کر کے ان کھیتوں کو بچایا تھا جس کی بنیاد پر ہمیں کچھ کچھ کچھ دولت ملی ہے اس دولت کو ان کے نام پر اپنے نام پر اپنے ہاتھوں سے سال ثواب کر جاؤ اپنی اولاد کی امید پر نہ رہنا اس لیے کہ اولاد عیاشی میں مبتلا ہوئی تو ایسال ثواب کرنا تو درکنار قبر پہ آ کر کل ہو اللہ بھی نہیں پڑے گی اپنے ہاتھوں سے عشا جو ہو سکتا ہو اپنے ہاتھوں سے ہی سال ثواب کرو اسی کی ترغیب دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھایا ختم جو پیا ختم جو پہنا وہ پرانا ہو گیا جو بچا وہ تمہاری اولاد کا ہے تمہارا کون سا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے جمع کرا دیا آخرت کے اندر جو تم نے جمع کرایا وہ تمہارا ہے تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے بیٹے بنے دنیا کے بیٹے نہ بنے تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات جو تھی وہ جسم بنانے سے متعلق نہیں تھی جسم بنانے کے متعلق تو آپ نے فرمایا یبنا عمر کون فی دنیا کا ان کا غریب عوابر سبیر یہ اس طرح کی تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی صحابہ کو فرمایا پیمن لگا کر بھی کپڑا پہن لو صحابہ کو تعلیم دی کانٹے لگا کر بھی کپڑا پہن لو صحابہ کو تعلیم دی چھوٹے سے جھونپڑے میں بھی زندگی گزار لو جسم بنانے پر نبی نے کوئی محنت نہیں فرمائی بلکہ شاندار مکان جب اللہ کے نبی نے دیکھا اور وہ ضرورت سے زائد مکان تھا تو ابو داؤد شریف کی روایت میں کہ حضرت ناراض ہو گئے ضرورت سے زائد مکان کے اوپر حضرت ناراض ہو گئے لیکن قربانی صحابی کی تھی کہ جب وہ صحابی نبی کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے نبی کو سلام کیا حضرت نے منہ پھیل لیا سلام کا جواب نہیں دیا آپ نے نبی کو نہیں پوچھا کہ کیوں حضرت ایسا ہوا آپ نے صحابہ کو پوچھا کیوں نبی ناراض ہو گئے کیا وجہ ہے فرمایا ہمیں بھی نہیں معلوم تمہارے فلاں مکان سے گزر ہوا تھا اور پوچھا تھا اللہ کے نبی نے یہ کن کا مقام سمجھ گئے کہ ہاں اسی مکان کی وجہ سے ناراضگی ہوئی نبی کو یہ نہیں کہا کہ میں توڑ دیتا ہوں جا کر کے توڑ دیا اور پھر آ کر بتایا بھی نہیں کہ اللہ کے نبی میں نے توڑ دیا کچھ وقت کے بعد نبی کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا یہاں مکان تھا وہ کیا ہوا تب بتایا کہ حضرت آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہو سکی اس لیے اس مکان کو توڑ دیا نبی نے اپنے سینے سے لگا لیا حضرت نے جسم کے اوپر اتنی محنت نہیں کروائی حضرت نے جو محنت کی ہے وہ دل کے اوپر محنت کی دلوں کو بنایا اسی لیے آپ قرآن میں دیکھ لیں صحابہ سے متعلق قرآن جب گفتگو کر رہا ہے تو اب تعلی شان ہو قرآن کریم میں فرماتے ہیں الا کلین اللہ ہو کلوب ہو لت ان کے دلوں کا امتحان لیا ان کو پرچے کا امتحان نہیں کہ بخاری شریف کا پرچہ بھر لو مسلم شریف کا پرچہ بھر لو ہدایا کا پرچہ بھر لو یہ امتحان نہیں تھا ان کے قلوب کا امتحان لیا اور قلوب کا امتحان کیسے لیا میں دو تین نمونے آپ کو پیش کروں تاریخ بھری پڑی ہے سیرت بھری پڑی ہے آپ تاریخ پڑھیں سیرت پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے نبی کے صحابہ کا اللہ نے امتحان لیا غزوہ عہد کے اندر ایک ذرا سا ذرا سی اتحادی خطا ہو گئی کہ جن پچاس صحابہ کرام کو اوپر کھڑے کیے تھے اس میں سے کچھ صحابہ نیچے اتر آئے آیا ہوا میدان ہاتھوں سے نکل گیا اور اور بڑی پریشانی کا سامنا ہو گیا پیچھے بھی دشمن آگے بھی دشمن مسلمان بیچ میں پھنس گئے اور ایسے پھنسے کہ خود افراتفری کی وجہ سے بعض مسلمان مسلمانوں ہی کیا شہید ہو گئے حضرت حذیفہ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے آج شہید ہو گئے ایسی افراد مت ستر صاحب کرام شہید ہو گئے ستر صحابہ اور ستر سے زائد زخمی ہوئے خود نبی علیہ السلام زخمی ہوئے آپ کا دانت مبارک شہید ہوا آپ کو یہاں کڑی گھسی اور اتنے زوروں سے گھسی کہ خون کا فوارہ نکل آیا فاطمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ علی پانی ڈال رہے تھے میں صاف کر رہی تھی خون بند نہیں ہو رہا تھا ہم نے چٹائی جلائی اور اس کا خون لگا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تب جا کر کے خون بند ہوا آپ ایک طرف یہ واقعہ دیکھ لیں کہ ستر صاحب کرام شہید ہو چکے اور کئی صحاب کرام زخمی ہو چکے اس موقع پر کسی صحابی کے دل میں یہ بات نہیں آئی یہ کیسا نبی ہے اگر سچا نبی ہوتا تو مدد اتر جاتی معلوم ہوتا ہے جھوٹا نبی ہے اللہ بلّہ کسی صحابی کے دل میں یہ بات نہیں آئی صحابہ سمجھ گئے ہمارا امتحان ہے ہماری خطا ہو گئی ہے اس کی بنیاد پر یہ مسئلہ پیش آیا یہ صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا یہ ہے دلوں کا امتحان اللہ الدین افطان اللہ کلو بہ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی ولی ہوتا ہے اور کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اتنا متا بزرگ چھ نا وہ کیوں چاہیے بزرگ ہے اور ایسا کیوں ہو گیا بھائی بزرگ ہے تو بزرگ اپنی جگہ ہمارے اپنے اعمال بھی تو دیکھو ہمارے اپنے اخلاق بھی تو دیکھو وہاں صحابہ کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ نبی کے ہوتے ہوئے کیوں کیوں حالات آ گئے وہ جانتے تھے کہ اللہ ہمارے دلوں کا اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بڑے عجیب انداز میں جو نقل کیا پڑھنے کی مزہ آتی ہے سمجھنے عید عیدون ولا تلون رسول فی و خراقم فا بکم غم مم بے رمن لکئی لاتا ذنو فکم غم مم بے غم یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ با بدلیت کا ہے با بدل کا ہے بےغمن کے اوپر ترجمہ یہ ہوا کہ تمہیں غم پہنچا اللہ نے تمہیں غم پہنچایا اس لیے کہ تم نے میرے نبی کو غم پہنچایا غمم بے غم اصاب کم غمم بے غم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے میرے نبی کو غم پہنچایا اس لیے میں نے تم کو بھی غم پہنچایا کہ تم بھی تمہارے آدمی شہید ہوئے تم زخمی ہو گئے تحزن و علامہ فاتکم علامہ اسابقم اور یہ غموم اس لیے پہنچائے تاکہ تمہارے دلوں میں یہ اطمینان ہو جائے کہ چلو ہماری وجہ سے نبی کو غم پہنچا تو اب قیامت میں پکڑ نہیں ہوگی اللہ نے یہی صاف کر دیا یہ ہے لکیلا تحزن علامہ فاتکم ولاما اصابکم اسابقم بہرحال اور ابھی تو عہد سے واپس ہوئے دو پانچ دن نہیں ہوئے تھے کہ مدینے میں اطلاع پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان جا رہا ہے اور راستے سے ابو سفیان نے ارادہ کیا کہ چلو واپس مدینہ اس لیے کہ محمد بھی زندہ رہ گیا ابو بکر بھی زندہ رہ گیا عمر بھی زندہ سب زندہ رہ گئے چلو واپس راستے سے واپس آنے کا ارادہ کیا حضرت کو جب اس بات کا پتا چلا تو حضرت نے فرمایا عہد میں جتنے لوگ میرے ساتھ تھے سب چلے کوئی پاؤں ٹوتا ہوا کوئی ہاتھ ٹوتا ہوا کوئی سر پھوتا ہوا کسی کو یہاں تین لگا ہے کسی کو یہاں تلوار لگی ہے زبیر ابن عوام کو پیچھے بتیس نیزے کے زخم تھے بتیس ایک دو نہیں اور حضرت کا اعلان ہے کہ عہد میں جتنے تھے سب میرے ساتھ چلے یہ سارے زخم خوردہ صحابہ نبی کی بات پر لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ آپ کے ساتھ چل پڑے اور ہمراہ الاسد تک گئے جو مدینت المنورہ سے کافی فاصلے پر ہے ہمراہ سب تک گئے لیکن اللہ کے حبیب کا روب پر ابو سفیان پر اور اس کے رفقا کے اوپر اس کی وجہ سے وہ چلے گئے وہ رکے نہیں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے یہاں صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو ایک زخم نہیں بھرا اور کیا ہمیں دوبارہ لے کر چل رہے ہیں نہیں الدین اللہ قلوب ہو لتقو اللہ نے ان کے قلوب کو بنایا نبی نے ان کے قلوب پر محنت کی تھی ان کے دلوں پر محنت کی تھی میں نے آج بھی ہمارے بچوں کو بخاری شریف کے سبق میں کہا کہ ہمارے مدرسوں کے اندر میرے عزیز بچے یہ سنیں ہمارے مدرسوں کے اندر تعلیم کے اضافے پر تو بڑی محنتیں ہو رہی ہے اضافہ تعلیم اضافہ تعلیم اس کے لیے میٹنگیں بھی ہو رہی ہے مشورے بھی ہو رہے ہیں مجلسیں بھی ہو رہی ہے تعلیم میں اضافہ ہونا چاہیے لیکن تربیت کے سلسلے میں کوئی مشورہ نہیں ہوتا کوئی میٹنگ نہیں ہوتی کہ اولاد کی تربیت کیسے ہو ان کی تر... اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو تعلیم میں اگر کمی رہ گئی تو یہ فراغت کے بعد بھی پوری ہو جائے گی اس لیے کہ ایک طالب علم جب فارغ ہوا کہیں پڑھانے بیٹھ گیا تو وہ اپنی محنت کرے گا محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی تعلیمی کمی کو پوری کر دے گا لیکن تربیت کی جو کمی پڑھنے کے زمانے میں رہ جاتی ہے زندگیاں پوری ہوتی ہے کہ وہ کھود کبھی پوری نہیں ہوتی نماز چھوڑنے کا عادی تھا تو وہ کسی بڑے مدرسے میں حدیث پر آئے گا تو بھی وہ نماز چھوڑنے کا عادی رہے گا کیوں تربیت میں کمی رہ گئی ہمیں تربیت کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جہاں علوم دیے وہاں دلوں کی تربیت بھی فرمائی اور اے اللہ نے امتحان بھی دلوں ہی کا لیا دیکھیں ہنین ہدیبیا کا موقع ہدیبیا کے موقع پر حضرت جب صلح فرما رہے ہیں تو صلاح کے موقع پر اہل مکہ نے شرط رکھی بڑی عجیب شرط تھی سہیل بن امرا نے شرط رکھی ہمارا کوئی آدمی مکے سے مسلمان ہو کر مدینے آئے گا تمہیں واپس کرنا ہوگا اور تمہارا کوئی آدمی اگر مدینے سے مکے آ جائے ہم اسے واپس نہیں کریں گے ونوے شرط تھی یک طرفہ شرط تھی اللہ کے نبی نے فرمایا منظور ہے فرمایا منظور ہے مجھے اسی موقع پر شرط کے لیے سہیل بن امر آیا تھا مکہ سے اور انہی کے ساتھ شرائط لکھے جا رہے تھے اور ابھی شرائط لکھ کے جا رہے تھے کہ اسی درمیان سہیل بن امر کا بیٹا ابو جندر رضی اللہ تعالی نے مسلمان ہو چکے تھے بیریوں میں بندے ہوئے کسی طرح بیریا توڑ کر آ گئے یہاں سلانامہ جاری ہے اور وہ آ گئے اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں مجھے آپ لے چلیں سہیل بن عامر کہنے لگا اس کو واپس کرو اس لیے کہ ہماری شرط ہے کہ ہمارا کوئی آدمی چاہے مسلمان ہو تمہارے پاس آ جائے تمہیں واپس کرنا ہو اس کو واپس کرو بیٹا ہے سہیل کا حضرت نے فرمایا کہ نامہ پورا کہاں ہوا ابھی ابھی تو سگنیچر نہیں ہوئی دستخطیں نہیں ہوئی ابھی تو اس سے پہلے عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے ہم ان کو لے چلیں گے کہا اگر آپ اس کو واپس کرتے ہیں تو صلاح ہوگی ورنہ نہیں حضرت نے مجبوراً ابو جندل کو فرمایا کہ جاؤ واپس آپ انداز لگائیں جب ابو جندل کی چیخیں نکل رہی ہوگی کہ اللہ کے نبی مجھے آپ کن کے حوالے پھر کر رہے ہیں میں جن ظلموں سے آیا ہوا ہوں اس سے زیادہ آپ میرے ساتھ ظلم ہوگا آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں یہی وہ واقعہ تھا کہ حضرت عمر کی برداشت سے باہر ہو گیا اور عمر نے یوں فرمایا یا رسول اللہ السنا الحق وہ الباطل اللہ کے نبی ہم حق پر نہیں ہیں یہ باطل پر نہیں ہیں ہم کیوں دب کر سلا کر رہے ہیں ہم کیوں اس طرح سلا کر رہے ہیں ہمیں حکم دیجئے ان کے ساتھ لل لیں اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے عمر سے رہا نہیں گیا غصے کے مارے ابو بکر کے پاس گئے یہی جملہ دوہرایا صدیق اکبر نے فرمایا نبی جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی چاہت تھی وہ ابو بکر کی چاہت تھی اسی لیے صوفیہ نے لکھا ہے ہمارے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اتحادی حاصل تھی یہ تصوف کی کچھ نسبتیں ہیں نسبت القائی ہے نسبت نقاسی ہے اور نسبت اتحادی ہے اب تو تصوف کو لوگ سمجھتے ہی کہاں ہیں تصوف کا معنی بیت ہو گئے ہو گئے بز اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ آج کل کا تصوف ہے اور پھر اجازت ملی تو ٹھیک ہے ورنہ دکان بدل دیتے ہیں اگر شیخ سے اجازت مل گئی تب تو ٹھیک ہے جڑے رہے اور اگر اجازت نہیں ملی تو دکان بدل دیتے دوسرے شیخ کے پاس چلے جاتے تو آج کل تصوف کا کوئی مطلب ہی کہاں سمجھ رہا ہے نسبت اتحادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منتو شدم شدی شیخ اور مرید ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی سوچ میں بھی توافق برابری ہو جاتی ہے ایسے کئی واقعات ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ابو بکر صدیق نے بھی وہی فیصلہ فرمایا تو ابو بکر صدیق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اتحادی حاصل تھی آپ نے فرمایا جو حضرت فرما رہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ بالکل صحیح آپ انداز لگائیں کہ اس موقع پر صحابہ پر کیا گزر رہی ہو لیکن صحابہ جانتے ہیں کہ نبی کے فیصلے پر ہم راضی ہیں کوئی اسکال نہیں ہنین کے موقع پر سارے صحابہ منتشر ہو گئے اچانک جو تیر شروع ہوئے تو صحابہ منتشر ہو گئے لیکن اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچر پر سوار ہے ساتھ میں ابو سفیان ہے جو ابھی ایمان لائے ہیں اور آپ اپنے کچر پر سوار ہیں اور آپ مٹی اٹھانے کے لیے یوں ہاتھ بڑھایا تو ابو سفیان نے آپ کو سہارا دیا اور فرمایا رفع اللہ تبارک و تعالی یا رسول اللہ اللہ آپ کو ہمیشہ اٹھائے رکھے میرا سینہ ہے آپ مجھے حکم دیجیے تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے ابو سفیان کی ان باتوں سے اس موقع پر جو حالات صحابہ کے ہوئے ہیں حضرات صحابہ نے کوئی اشکال نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی آپ کے ہوتے ہوئے یہ حالات کیسے آ گئے یہ کیسے اپنبی ہم ہوتے تو یقیناً یہ اشکال کرتی کرتے کہ آپ آپ کے ہوتے ہوئے حالات کیسے آ گئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یا حسین ہم نہیں تھے میں نے کہا اچھا ہوا نہیں تھے تو ورنہ منافقوں کی فہرست میں ہوتے اس لیے کہ حسین کو پکڑوانے والے تم ہی ہوتے اچھا ہوا نہیں تھے اس موقع پر یہ تو صحابہ کا ذکر گلدا تھا اور اس موقع پر ہنین کے موقع پر جب اللہ کے نبی تنے تنہا سارے صحابہ منتشر ہو گئے دس ہزار کا لشکر سب سے بڑا لشکر ہنین میں تھا اسی پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہنجمت کو کفرت کم علامہ شبلی نامانی رحمت اللہ علیہ نے سیرت النبی کے اندر جو نقشہ کی جائے اللہ کے نبی کی شان میں آپ کی تعریف میں بہت عجیب و غریب نقشہ کی فرمایا وہ محمد کیا تھا وہ اکیلا ایک لشکر تھا وہ اکیلا ایک ملک تھا وہ اکیلا ایک سپہ سالار تھا وہ اکیلا ایک اکلیم تھا وہ اکیلا ایک آسمان تھا اور وہ اکیلا ایک زمین تھا اس محمد کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی تھی ایسی زبردست تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہے میں نے بطور نمونہ کے یہ دو چار واقعہ آپ کو سنائے صحابہ کرام ان حالات میں جمے رہے کیوں نبی کی محنت دلوں پر تھی کہ مسائب آئے تو بھی اللہ کی طرف خوشیاں آئیں تو بھی اللہ کی طرف پریشانیاں آئیں تو بھی اللہ کی طرف اور خوشیوں کے ایام آئے تو بھی اللہ کی طرف یہ نہیں کہ خوشیوں میں تحجد پڑھیں اور مسائب میں نماز بھی چھوڑ دیں یہ نہیں ہے مسائب میں بھی اللہ کو یاد کرو خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد کرو اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں ہمیں اپنے رب کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے نمازوں کی پابندی اپنے اندر ہونی چاہیے نماز اہم ترین عبادت ہے اللہ کے نبی نے اپنے مسائل کو نمازوں کے ذریعے سے حل کیا ہے سخت بارش ہوئی نماز کی طرف تیز ہوا چلی نماز کی طرف آپ نے تمام مسائل کو نماز سے حل کیا حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ اپنی دو رکعت سے دنیا آخرت کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے ہماری دسیوں رکعت سے دو روتی اور دو بوتی کے مسئلے حل نہیں ہوتے مرتبہ مشورہ تھا اور فورن جماعت بھیجنا تھا اور گجرات کی پہلی جماعت فورن فورین بھیجنا تھا تو اس موقع پر فورین کا جب نام آتا ہے نا تو سارے لوگ اپنا نام لکھوانے کے جی ہم بھی چلیں گے فورین کی جماعت کے لیے سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں حضرت عمر صاحب رحمت اللہ علیہ اس مجلس کے امیر تھے مولانا نے بڑا بہترین فیصلہ فرمایا مولانا نے فرمایا بھائی ہم فورین ان کو بھیجیں گے وہاں کے حالات دیکھ کر جن کی آنکھوں میں پانی آئے وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر جن کے منہ میں پانی نہ آئے بہت بہترین جملہ فرمایا وہاں کے حالات دیکھ کر رولا آئے ہم ان کو بھیجیں گے وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر جس کے منہ میں پانی آئے یا یہاں رہوا جو کرو ہم ان کو نہیں بھیجیں گے محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی فراست تو بڑی زبردست تھی اب تعلی نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی فراست عطا فرمائی تھی تو بہرحال میرے بھائیوں حضرات صحابہ کے قلوب پر محنت ہوئی نتیجہ کیا ہوا کہ اہد کے بعد جب شراب حرام ہوئی تو ایک اعلان ہوا صرف ایک اعلان جب ان نمل خبر ول بر ول انصاب ول ازلام الشیطان عمل اس شیطان کا نزول ہوا تو ایک اعلان صرف ہوا نہ فوج نہ ملٹری نہ کمانڈو نہ ڈی ایس پی نہ پی ایس آئی نہ پی آئی نہ پولیس کوئی نہیں ایک اعلان ہے صرف اور عبد الرحمان ابن عوف کے گھر میں ڈرنکنگ کا دور چل رہا ہے مجلس لگی ہوئی ہے اور شراب چل رہی ہے اسکنا کا سن کا دور چل رہا ہے بھر بھر کے جام پلاؤ کا دور چل رہا ہے اور انس سب کو پلا رہے ہیں اور باہر کسی نے اعلان کیا عبد الرحمان نے فرمایا دیکھو کس بات کا اعلان ہو رہا ہے انس نے آ کر فرمایا شراب حرام ہو گئی جن کے ہاتھوں میں گلاس تھے وہی پھینک دیے شراب کے مٹ کے راستوں پر ڈال دیے جن کے منہ میں چیز کہہ کر ڈالی اللہ کے نبی نے نہ پولیس بھیجی نہ پی ایس آئی بھیجا نہ پی آئی بھیجا نہ ڈی ایس پی بھیجا نہ کمانڈو بھیجی نہ فوج بھیجی نہ ملٹری بھیجی کیوں اس کی ضرورت نہیں تھی جس کا دل بن جاتا ہے وہ خلوتوں میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے وہ تنہائیوں میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے اور جس کا دل نہیں بنتا وہ باہر پولیس سے تو ڈرے گا خلوتوں میں موبائل پر بہت گنا کرے گا خوب گنا کرے گا اندر کیوں اس لیے کہ مزاج دلوں کے بنانے کا نہیں ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا مزاج بنایا اس بات کے اوپر کہ دیکھو تم خلوت میں جلوت میں جہاں بھی ہوں گے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور ایسا مزاج اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت انسان جو ہے صوفی صافی بن کر کے رہے اور بیوی کے ساتھ بھی ہنسے نہیں بولے نہیں مذاق نہیں کرے بچوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق نہیں کچھ نہیں ہو, ہو جیسے دس من کھتی کڑی پیا ہوا ہو تصوف اس کا نام نہیں ہے تقوا اس کا نام نہیں ہے بیوی سے اس لیے ہنسنا کہ اس کو ہنسانا اور خوش رکھنا یہ بھی میرے نبی کا طریقہ ہے ثواب ملے گا کیا نبی نے نہیں فرمایا بیوی کے منہ میں لکما دینے پر ثواب ہے کیا نبی نے نہیں فرمایا کہ اپنی اولاد کے تعلیم کے خاطر ترمدی شریف کی روایت ہے اپنی اولاد کی تعلیم کے خاطر مال خرچ کرو گے دنیا میں صدقہ کرنے سے افضل ہے ان کی رعایت ان کی دلجوئی ہسنا ہسانا ضرورت کی بنیاد پر حدود شریعت میں رہ کر حدود شریعت میں رہ کر بالکل جائز ہے کوئی منع نہیں کرتا اس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت تیرے واقعات ہنسنے ہسانے کے ایک عورت آئی بری عورت فرمایا میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں بخاری شریف کی روایت حضرت نے فرمایا کوئی بری جنت میں نہیں جائے گی تو وہ رونے لگی حضرت نے فرمایا ساری بری جوان ہو کر جائے گی ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونتنی دیجیے سواری کے لیے حضرت نے فرمایا اونتنی کا بچہ دوں گا وہ کہنے لگا بچے پر کیسے سواری کروں گا میں مجھے تو سواری کے لیے چاہیے حضرت نے فرمایا اتنی کتنی ہی بڑی ہو ماں کا تو بچہ ہی ہوتا ہے دیکھو حضرت نے کیسی مذاق فرمائی حقیقت بھی ہے مذاق بھی وہ اپنی ماں کا تو بچہ ہی ہوگا بھائی تم پینسٹھ سال کے ہو جاؤ باپ کے تو بچے ہی ہو ماں کے تو بچے ہی ہوں گے بہرحال ماں باپ کی تو اولاد ہی کہی جاتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہنسنا ہسانا عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے اپنے نبی سے ایک مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ ایک درخت تو وہ ہے جس پر سارے لوگوں نے اپنے جانور چرائے ہیں اور ایک درخت تو وہ ہے جس پر کسی نے اپنا جانور نہیں چرایا اپنی اونتنی نہیں چرائی آپ کون سے درخت کو پسند کرو گے حضرت نے فرمایا میں اس درخت کو جس پر کسی نے اپنا جانور نہیں چرایا عائشہ مسکرا کر کہنے لگی میں ہی تو ہوں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ساری بیویاں اور شوہروں کے پاس ہو کر کے آئی ہے میں اکیلی کنواری ہوں جو آپ کے نکاح میں آئی ہوں نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا حول حول حول میں نبی ہوں یہ کیا بات کر رہی ہے تو یہ نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ نہیں مارے دونوں طرف یہ کیا بات کر رہی ہے تو ہسنا ہسانا حدود شرح میں رہ کر حدود شرح میں رہ کر بالکل جائز ہے کوئی حرض نہیں تصوف کے منافی نہیں ہے تقوی کے منافی نہیں ہے خود صاحب شریعت اللہ صاحب سلاۃ وسلام سے یہ باتیں ثابت ہے اللہ کے نبی نے ہمیں خشک دین نہیں دیا ہے سوکھا دین نہیں دیا ہے لا رحبانی فی اسلام اسلام میں رحبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہنسنا ہنسانا بھی ہو میں نے کسی موقع پر ایک لطیفہ بیان کر کے کینیڈا والوں کو ہنسایا تھا میں نے کہا دیکھیں رمضان جب ختم ہوتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر رمضان ختم ہو گیا رمضان ختم ہو گیا اللہ کچھ نہیں ہوا اللہ کچھ نہیں ہوا اللہ کچھ نہیں ہوا تو ایسے ہی کچھ لوگ کالا کاچا کی مسجد میں جب رمضان ختم ہوا تو کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں اور سب کہہ رہے تھے اللہ رمضان پورا ہو گیا چاند ہو گیا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا اتنے میں جبریل نے آ کر دروازہ کھولا اور جبریل نے آ کر کے یوں کہا کہ بھائی سنو اللہ نے تمہاری آہو فقا سن لی تم بہت رو رہے ہو نا کہ رمضان ختم ہو گئے کچھ نہیں ہوا تمہاری آہو فقا سن لی اچھا اللہ نے رمضان کا ایک مہینہ اور بڑھا دیا یعنی ایک مہینہ اور روزہ رکھو تو سارے چل لگے نہیں بھائی نہیں نہیں جزاک اللہ یہ تو ویسے ہی زبان پر مکھن لگا تھا اس لیے پھسل گئی تھی ویسے یہ بات تو نکل گئی تھی ورنہ بس ایک رمضان کافی ہے ایک رمضان کافی ہے میں نے کہا کہ بلا وجہ خاموں کا یہ تکلفاتی بات کیوں کرتے ہیں بس یوں کہو رب کریم نے جو مہینہ دیا جتنا ہوا اللہ تیرا فضل ہے تیرا شکر ہے میں اسی پر تیرا شکر ادا کر رہا ہوں تو نے جو مجھ سے روزے رکھوا لیے تو نے جو عبادت مجھ سے کروا لی میں اسی پر تیرا شکر ہوں یہ خاموں کا تکلفاتی باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی والی زندگی اپناؤ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل خشک پنے کے ساتھ زندگی گزارے حدود شرح میں رہ کر شریعت کے حدود میں رہ کر حسنا حسانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے شریعت سے یہ مسائل ثابت ہے ہمارے اکابر سے ثابت ہے مجھے ایک روایت یاد آئی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حنزلہ نکلے بہت مشہور روایت ہے نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ حنزلہ ہنزلہ منافق ہو گیا ہنزلہ منافق ہو گیا تو بیچ میں صدیق کے اکبر ملے فرمایا منافق کیسے ہو گئے فرمایا نبی کی مجلس میں جو کیفیت رہتی ہے وہ گھر پہ جانے کے بعد نہیں رہتی بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہوں ابو بکر نے کہا اسی کا نام نفاق ہے تو یہ تو میرے اندر بھی ہے کہ نبی کی مجلس میں جو کیفیت رہتی ہے وہ گھر پہ آنے کے بعد نہیں رہتی بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتا تو اب دونوں چلے حضرت کی خدمت میں پہنچے اور سارا واقعہ رکھا حضرت نے فرمایا ہاں کدا وہاں کدا یہ بھی حال ہے وہ بھی حال ہے اس کی تشریح قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوت بھی رحمت اللہ علیہ نے جو فرمائی اہل علم بہت محظوظ ہوں گے حضرت کی اس تشریح سے میں نے اپنے متقدمین کی کتاب میں یہ تشریح نہیں دیکھی جو حضرت نانوتوی نے فرمائی حضرت نانوتوی نے مثال سے سمجھایا فرمایا سمندر میں مہینے میں ایک مرتبہ جوار بھاتا اٹھتا ہے جس کو کہتے ہیں بھرتی آنا سمندر میں بھرتی آتی ہے جوار بھاتا اٹھتا ہے جب چاندنی رات ہوتی ہے تو بھرتی آتی ہے اور پانی امن امن کر کنارے پر آتا ہے اور جب وہ چاندنی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھرتی بھی ختم ہو جاتی ہے جوار بھاتا بھی ختم ہو جاتا ہے تو وہ پانی سمیٹ کر پھر اندر چلا جاتا ہے حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ سمندر میں پانی بڑا نہیں پانی تو اتنا ہی ہے لیکن پانی میں جوش پیدا ہوا اس روشنی کی بنیاد پر تو جوش میں کنارے تک آ گیا اور جب وہ جوش ختم ہوا تو سمیٹ کر پھر اندر چلا گیا پہلے بھی اتنا ہی پانی تھا بعد میں بھی اتنا ہی پانی ہے پانی میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہا کدا و ہا کدا کہہ کر اشارہ فرمایا کہ میرے پیاروں میری مجلس میں بھی تمہارا اتنا ہی ایمان ہے اور گھر پہ جانے کے بعد بھی تمہارا اتنا ہی ایمان ہے لیکن میری مجلس میں میری وجہ سے جوار بھاتا اگتا ہے اور جوش آ جاتا ہے گھر پہ جانے کے بعد سکون ہو جاتا ہے باقی ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوئی کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سنبھالا ان کے ٹوٹتے ہوئے دل کو سنبھال لیا ورنہ وہ ٹوٹ چکے تھے اپنے آپ کو منافق کہہ چکے تھے لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو سنبھالا قرآن کریم میں اسی لیے فرمایا ان الدین کالو رب اللہ فم بستقام اے لوگوں جب تم نے یوں کہا اللہ ہمارا رب ہے تو پھر حالات مسائب پریشانیاں خوشیاں گمیاں ان تمام حالتوں میں استقام ہو دین پر قائم ہو جاؤ تتنزل نزل والے ہی رحمتیں نازل ہوگی فرشتے آئیں گے بشارتیں سنائیں گے تتنزل نزل والے ہی اللہ تخاق ولا تحزنوا وابشروا بل جنت التی کن تم تو نہ حکم ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست آخرت میں بھی تمہارے دوست اور فرشتے جن کے دوست بن جائیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے ولکم فیا آبات انفسکم ولکم فیا مات الدعون نزل من غفور الرحیم ومن احسن قولا دعا وعمل وقال انني من المسلمین اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم استقامت علی ایمان چاہتے ہو ایمان پہ قائم رہنا چاہتے ہو تو تمہیں تین کام کرنے پڑیں گے وہ تین کام آگے بیان کی ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ دعوت و تبلیغ کا کام کرو دعوت دو امت کو خوب دین کو پھیلاؤ امت کو اللہ سے جوڑو دنیا سے نہیں اللہ سے جوڑو حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پنجاب کے اجتماع سے دعوت ملی حضرت نے فرمایا میں بیمار ہوں نہیں آ سکتا تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نہیں آئیں گے تو مجمع نہیں ہوگا حضرت نے فرمایا یوسف کے نام پر نہ بلاؤ اللہ کے نام پر بلاؤ جس دن یوسف نہیں ہوگا تم کس کے نام پر بلاؤ ومن آسد قولم ممن دا اللہ اللہ کی طرف دعوت دو امت کو اللہ سے جوڑو ایک کام یہ کرنا ہے دوسرا کام وہ عامر صالحہ جہاں دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں خود اپنی زندگی کو بھی عمال صالحہ پر لاؤ عبادات معاملات معاشرت اخلاق سب درست کرو اور تیسرا کام وکالا اننی من المسلمین میں نے کچھ کیا یہ نہیں میں بھی ایک مسلمان ہوں توازو اختیار کرو وقال اننی منل میں بھی ایک مسلمان ہوں میں کوئی شان والا نہیں کہ شیخ الحدیث ہوں مفتی ہوں فلاں ہوں اور میں بہت بڑا ہوں اننی من المسلم میں بھی ایک مسلمان ہوں بھائی اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا اللہ اسے قبول بھی فرما لے میرٹ سے دو صاحب چلے ایک ہندو ایک مسلم دونوں میں بحث چلی مسلم نے دعوت دی غیر مسلم کو ایمان لیا وہ تعصب کا زمانہ نہیں تھا بار بار دعوت دیتا رہا تو غیر مسلم نے کہا کہ پہلے یہ تو بتا کہ اللہ مسلمان ہے یا نہیں تو جس اللہ کی دعوت دے رہا ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں تو کہا ہاں اللہ مسلمان ہے تو کہا دلیل لا تو مسلمان کے اللہ کا دلیل تو مجھے نہیں معلوم لیکن ہم دہلی جا رہے ہیں وہاں مولوی عبد العزیز بہت بڑے آدمی ہیں ہم ان سے مسئلہ پوچھیں گے دہلی پہنچے شاہ عبد العزیز صاحب کی خدمت میں گئے فرمایا حضرت میرا یہ دوست ہے غیر مسلم ہے میں نے اس کو دعوت دی اللہ کی طرف اسلام کی طرف تو یہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ اللہ مسلمان ہے یا نہیں اب میرے پاس میں نے کہا اللہ مسلمان ہے دلیل پوچھ رہا ہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں تو العزیز صاحب نے فرمایا ہاں ہاں اللہ مسلمان ہے فرمایا مولوی جی دلیل اللہ مسلمان ہے دلیل فرمایا اللہ نے قرآن میں کہا ہے فرض بہو بکرا گائے ذبح کرو تو گائے ذبح کا تو مسلمان ہی کہتا ہے غیر مسلم تھوڑے ہی کہتا ہے شاہ عبد العزیز صاحب نے عجیب طریق پر استلال کر لیا فرمایا وہ تو مسلمان ہی کہتا ہے غیر مسلم تھوڑے ہی کہتا ہے ہوتا بہت اللہ مسلمان ہے بس اس کے دل میں یہ بات اتر گئی اس نے کلمہ پل لیا مسلمان ہو گیا اللہ کو ہدایت سے نوازنا تھا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت مسلح بچھایا دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا اللہ اس کی تو ہدایت کا وقت آ چکا تھا تیرا فضل ہوا کہ تو نے مجھ کو استعمال کر لیا میرا کوئی کمال نہیں وکال ان ننی مل کوئی اپنی شانوان نہیں اللہ سے دعا کرو کہ وہ اپنے دین کے لیے ہمیں استعمال کر لے اگر یہ کام کرو گے استقامت الدین نصیب ہو جائے گا اللہ جل شان ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے حالات چلتے لوگ کہتے ہیں حالات پہ بیان حالات پہ بیان کچھ حالات پہ بیان نہیں اتباع نبوی پر بیان نبی کی اتباع پر امت کو لاؤ شریعت کی اتباع پر امت کو لاؤ اللہ سے ملانے پر امت کو لاؤ یہ حالات خود بخود بدل جائیں گے اب رہا بادشاہ کو اسی اللہ نے روکا تھا اور موسا کے مقابلے میں فرعون کو اسی نے دبویا اور نمرود کو اسی نے پامال کیا یہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں اور اس ہندوستان کے اندر بھی پہلے بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں اللہ نے ان کو بھی مٹایا ہے حکومتیں بدلتی ہے شریعت نہیں بدلتی یاد رکھیں حکومتیں بدلتی ہے کل کون سی پارٹی تھی آج کون سی پارٹی ہے کل کو کوئی اور پارٹی ہوگی حکومتیں بدلے گی شریعت نہیں بدلا کرتی ہے ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے اگر شریعت پر عمل کرو گے مالک کریم حکومتوں کو دلوں میں محبت ڈال دے گا وسائل سلجھ جائیں گے اور اگر ہم نے نبی کا اتباع نہیں کیا تو پھر اس صورت میں اسی طرح کے حالات بگڑتے چلے جائیں گے اللہ جل شان تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتی کا یا رحم ہے درو شریف پلی جی ہاں منگل کے دن بھائی دارالعلوم کھرور میں صبح ساڑھے نو بجے مولانا عبداللہ صاحب کاپود رہے حضرات اہل علم علماء کرام کو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ان حالات میں امت کو کیسے سنبھالنا ہے اور امت کو کیسے بنانا ہے تو انشاءاللہ اسی منگل کو صبح ساڑھے نو بجے سے گیارہ بجے تک تو جو اہل علم حضرات ہیں میں ان سے پرجوش اپیل کرتا ہوں کہ وہ لوگ تشریف لائیں خروب دعلوم میں حضرت مولانا کی کچھ دلی کیفیت ہے دلی جذبات ہیں وہ حضرت امت کے علماء کے سامنے اس لیے کہ علماء امت کا کریم ہے اور اللہ نے امت کے علماء کو ممبر رسول دیا ہے اور اس ممبر رسول سے ہم امت کی بہت کچھ تربیت کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائیں اللہ مسلم وسلم دائی برابد حبیب الحمد اللہ رب العالمین ولاقبۃ المطین وسلاۃ وسلم اللہ سید الم وسلم اللہ گناہ فرما قصوروں سے درگزر فرما سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما امت کے حالات کو درست فرما امت کے حالات کو درست فرما اے اللہ اس وقت امت مسلمہ پر ظلم ہے ظلم کے بادلوں کو ختم فرما اے اللہ فتنوں کو امن سے مبدل فرما بے سکونی کو سکون سے مبدل فرما پریشانیوں کو اچھے حالات سے مبدل فرما الہ العالمین اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما الہ العالمین ان بچوں کو علم نافع نصیب فرما علم زارہ سے حفاظت فرما ان کے دل و دماغ کو کھول دے اللہ ان کے سینوں کو کھول دے اے اللہ ہم سب کے قلوب کو اپنا عرش بنا دے ہم سب کے قلوب کو اپنا عرش بنا دے تجلی گاہ بنا دے ہمارے قلوب کو مجلہ فرما دے منور فرما دے آپ کی آپ کی شریعت کی آپ کے حبیب کی سچی پکی اتباع کی توفیق فرما اے اللہ علم باطل سے اور غلط علم سے اور علم زارہ سے ہم سب کی حفاظت فرما علم نافع ہم سب کو نصیب فرما عمل صالح کے ہمیں توفیق عطا فرما اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما عنایت عطا فرما اللہ علماء صلاح پیدا فرما دین کے دائی پیدا فرما راتوں میں رونے والے پیدا فرما نمازوں کا ماحول کو عام فرما رونے کے ماحول کو عام فرما ذکر کے ماحول کو عام فرما تلاوت کے ماحول کو عام فرما اللہ ہمیں ذکر کی حلاوت نصیب فرما ذکر کی مستی نصیب فرما ذکر کی مستی نصیب فرما نمازوں میں لذت عطا فرما سجدوں میں کیف نصیب فرما تلاوت میں ذوق نصیب فرما اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصلی اللہ علیہ نبی الکریم پانی پلا السلام کر دیتا ہوں السلام علیکم www.attableek.com The Reviver of